ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تیرہ رگات پڑھتے نو رگاتے وطر ہوتی یا جیسے کہ کہا اور آپ دو رگاتے پڑھتے بیٹھے ہوئے اور اذان اور اقامت کے درمیان فجر کی سنتیں پڑھتے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پچاس